شرکن غربن کر لیجیے یعنی یا تو مشرق کی طرف کیجیے اور یا مغرب کی طرف کیجیے یہ مدینہ طیبہ کے اعتبار سے ہے اور یوں نہیں فرمایا کہ شملو و جنبو آپ سے اگر کہا جائے گا تو آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ رخ شرکو و نہیں بلکہ شملو اور جنب شمال جنوب چونکہ کعبہ قبلہ جو ہے مدینہ طیبہ سے جنوب کی طرف یہی بات ہے نا وہاں جنوب کی طرف ہے تو یہ فرمایا کہ مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف اس میں آپ لوگوں کے لیے گنجائش ہے لیکن یہ وہاں کے اعتبار سے ہے اور یہاں کے اعتبار سے رخ کرنا پڑے گا یا شمال کی طرف یا جنوب جی بھائی شابش الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة وبه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب مشرق کی جانب رخ کر لے یا مغرب کی جانب <clears throat> جی اپنا رخ انور بیت المقدس کی طرف کیے جب آپ حاجت کے لیے بیٹھے لبنا تین جو ہے لبنا کی ہے کہتے کہتے ہیں ہیں بھائی اس کو کو اینٹ اور آپ دو اینٹوں پر بیٹھے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کی ہوئی اور جب آباد تو آپ لوگوں نے سب سوال اور جوابات پڑھ لیے ہیں لیکن اتنی بات سمجھو کہ اگر کوئی آدمی بیت المقد مدینہ طیبہ میں رہ کر بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو شارحین یہ کہتے ہیں کہ پشت جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہوگی پشت کس طرف ہوگی کعبہ کی طرف ہوگی تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کعبہ کی طرف آپ نے پشت کر رکھی تھی جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ہے کہ کعبہ کی طرف پشت کر سکتے ہیں یا رخ بھی کر سکتے ہیں جب کہ بنیاد میں ہوں اور اگر صحرا میں ہیں تو پھر وہی ہے شرکو اوغد شرکن رخ کرو یا غربن کرو یعنی بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرو اور نہ ہی بیت اللہ کی طرف اپنی پشت کرو اتنی بات سمجھے نا یہاں پر حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ آپ دو اینٹوں پر تشریف فرما تھے اور آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا تو یہ لوگ جو ہیں جغرافیہ دان پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رخ بیت المقدس کی طرف ہو تو پشت قبلہ کی طرف ہوگی خانہ کعبہ کی طرف ہوگی تو شاہ سفر میں تو ایسا نہیں اگر تحقیق اور یہ جو طول بلد اور عرض بلد ہے اس کا لحاظ کیا جائے تو قبلہ اگر وہ بیت المقدس کی طرف رخ ہوگا تو پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگی تو فرمایا کہ یہی جو حضرات شفاف کا بہت بڑا استدلال ہے یہ اس صورت میں کمزور پڑتا ہے کیا پڑتا ہے کمزور فرمایا کہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ رخ کی ہوئی تھے بیت المقدس کی طرف اور پھر لازمی طور پر یہ معنی بتایا حضرات محدثی نے کہ جب رخ ہوتا ہے بیت المقدس کی طرف تو پشت ہوگی بیت اللہ کی طرف تو یہ فرمایا کہ اگر جغرافیے کو صحیح طریقے سے ناپا جائے تو ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے اور یہی حدیث جو ہے حضرات شوافی کا مستدل ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا مستدل ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث تو مطلق ہے شرکو اور یہ مطلق حدیث ہے اور یہ بنیان میں ہے تو اب یہ ہے کہ یوں مطلق کو تو صحرا پر محبول کریں گے اور یہ جو بنیان والی ہے اس کو بنیان پر محبول کریں گے چنانچہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا اس پر بھی ہو جائے گا اس پر بھی اس پر حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ نے یہ فرمایا کہ یوں کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ ہو تو پشت قبلہ کی طرف ہوتی ہے یہ تحقیقی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر جغرافیہ کو دیکھا جائے اور محل وقوع کو دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہوتا تخمینی طور پر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے لیکن تحقیقی طور پر یہ نہیں کہی جا سکتی اگر یہ بات جیسا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہو بلکہ ہے تو اس طریقے سے شفافی کا یہ مستدل جو ہے یہ وزنی نہیں رہتا سمجھے نا جی بھائی چلیے باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة وبه قال أخبرنا يحيى بن درست قال أخبرنا أبو إسماعيل هو القناد قال حدثني يحيى بن ابي كثير ان عبد الله ان عبد ان عبد الله بن ابي قتاده قال انه حدثه عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه دائیں ہاتھ سے نہ ہاتھ لگائے اس لیے کہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ برکت مبارک چیزوں کے لیے جس میں کوئی وہ نجاست وغیرہ نہیں ہوتی اور یہ اعلی نجاست ہے تو جب بھی ہاتھ لگائے تو بائیں لگائے دائیں ہاتھ نہ لگائے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بول براز کے وقت جب یہ حکم ہے تو عام حالات میں بھی یہی حکم کہ اگر کھجلی وغیرہ ہو اگر بل واسطہ کرے تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے اگر بلا واسطہ کرے تو پھر دائیں ہاتھ سے نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ سے جیسے کہ کلی کرنی ہے تو دائیں ہاتھ سے کرے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے لیکن ناک کو کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے تو وہ چیزیں جو مستقذرات کے قبیل سے ہیں ان کے لیے بائیں ہاتھ استعمال ہوتا ہے اور جو دوسری عدم مستقذرات ہوتی ہیں ان کے لیے دائیں ہاتھ استعمال سمجھے نا تو عام حالات میں بھی آدمی کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں چنانچہ استنجا استنجا کے لیے بھی قائما وبه قال أخبرنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي واحد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم فبال قائما آپ قوم کی کوڑی کے پاس آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا جی بھائی وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسور قال سمعت أبا وائل أن حزيفة رضي الله تعالى عنه وعنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سبات قوم فبال قائما جي جی، چلي وبه قال أخبرنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا بغض قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حزيفة رضي الله تعالى عنه وعنه بحث, بحث جو ہے بعض حکیم ان کو شعبہ نے ضعیف کہا ہے حالانکہ ابو داؤد یہ فرماتے ہیں کہ حجت تو اب یہ بات دیکھیے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی نے کسی راوی کو ضعیف نہ کہا ہو تو یہ کہنا مشکل اس لیے کہ ابو حاتم نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہی ہیں تو بحث کو شعبہ کمزور کہتے ہیں جبکہ امام ابو داود کہتے ہیں کہ سکاتن حجت سکہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہیں بھائی حجا جی بھائی عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباتة قوم فبال قائما قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح جی. البول في البيت جالسا وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت من حدثكم أن رسول الله الله صلى عليه وسلم قائما فلا یہ بات آ گئی إلا جالسا یہ فرماتی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو فلا و بالکل اس کی تصدیق مت کرو اس کی تصدیق مت کرو آپ نے جب بھی پیشاب فرمایا ہے تو بیٹھ کر فرمایا کھڑے ہو کر نہیں فرمایا یہ اوپر کے حدیث حضرت حضیفہ کی حضیفہ ابن یمان کی ہے اور یہ حدیث صدیقہ کی ہے تو اب دیکھیے نا یہ البول فل بے تھے یہ بیت کی قید لگا تھی یہ جو ہے اس سے امام نسائی کی توقع معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں پیشاب کرنا یعنی گھر میں جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے بیٹھنے کی سہولت موجود ہوتی ہے اور جب وہ کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرتا ہے کہ جہاں پر نجاست پھیلی ہوئی ہے یا یہ کہ وہ جگہ ہی مخروطی ہے کہ وہاں اگر پیشاب کریں گے تو پیشاب نیچے گرنے کے بجائے چھینٹے اوپر آئیں گی وغیرہ وغیرہ وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بھی اجازت ہے اور رہا یہ کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ فلاں تو صدیقی ہو تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیقہ عائشہ چونکہ گھر کے معاملات کو جانتی ہیں تو گھر کے معاملات میں ان کی بات معتبر ہے اور باہر کی معاملے میں حضرت حضیفہ ابن یمان کا قول معتبر ہے اس لیے کہ حضرت حضیفہ ابن یمان بھی بہت قوی راوی صحابی ہیں اور بہت قوی راوی ہیں اور وہ روایت کے لحاظ سے حضرت صدیقہ سے کم نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ باہر کا معاملہ وہ حضرت حضیفہ بیان فرما رہے ہیں اور گھر کا معاملہ جو ہے وہ حضرت صدیقہ فرما رہے ہیں جی باب البول الى السترة يستتر بها وبه قال أخبرنا هماد بن عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها وقال بعض القوم تو یہ سترا سامنے رکھ لینا کہ تاکہ پردہ برقرار رہے یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا تو آپ نے سامنے کی طرف درا کا رکھ دیا درا کا کہتے ہیں بھائی ڈھال کو اور یہ ڈھال جو ہے یہ چمڑے کی بنی ہوئی تھی ایسی ڈھال جو کہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے بھائی چمڑے سے سامنے رکھ دیا اور جل سخل فا فبال تو وہ چونکہ سترا سامنے تھا اور پردہ تھا تو آپ نے پیشہ فرمایا بکال ان ضرور یبول و بات برآ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ ایسے ہی پیشاب کرتے ہیں جس طریقے سے عورت پیشاب مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ مردانگی یہی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے مردانگی یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پردہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ مردوں کا نہیں ہے بلکہ عورتوں کا ہے تو یہ زمانے جاہلیت کے کسی آدمی نے کہا اور یہ بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ مشرق تھا وہ آدمی مسلمان نہیں تھا کہا کہ دیکھو ان کی طرف دیکھو کہ ایسے ہی پیشاب کرتے ہیں جس طریقے سے کہ عورت پیشاب کرتی ہے یعنی تصور اس میں سطر فرماتے ہیں اور پردہ پردہ کی ہوئی ہے بھائی کاشف جلیل اشارہ تو آپ کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ پتھر سے استنجا کی صورت میں دایاں ہاتھ لامحالہ استعمال ہوتا ہے آپ کرتے ہوں گے نہ کریں اچھا بھائی تو یہی جواب جیسا سوال ویسا جواب اور یہ پھر نالک یہ کہتا ہے کہ آپ اشارہ کر کے بتائیے اشارہ ارے آپ سراہتن کرتے ہیں ہمیں اشارہ کرنے کی کیسے اچھا بھیا یہ ہوگی بات یہ ہے کہ ان ضرور یبول کما تبول المرا ہو دیکھو کہ آپ ایسے ہی پیشاب کرتے ہیں جیسے کہ عورت آہو اور یہ آواز جیسے کہ اس نے آواز آواز ابھی اس میں نکالی تھی تو ایسی اس نے سن لیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی فقالا عواما علم تھا ماں اصاب صاحب بنی اسرائیل کان اصاب شیو من البول کا رضوح بالمقار کیا اس کو معلوم نہیں ہے اب اما علم تھا ارے بھائی تجھے کیا اس بات کا علم نہیں ما اصاب صاحب بنی اسرائیل کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے صاحب کو پیش آ گئی تھی کانو اصاب شیو من البول جب کہ ان کو جسم پر کہیں بول لگتا کانا زوح تو اس کو وہ مقراز کے ساتھ کینچی کے ساتھ کاٹتے تھے یہ دونوں ہیں بھائی جسم مراد ہے یا پھر اس سے جو ہے وہ کپڑا مراد ہے راجے یہی ہے کہ کپڑا اس لیے کہ پیشاب ایسی چیز ہے کہ جس سے بعض اوقات آدمی نہا بھی جاتا ہے پیشاب اتنا تیز ہے اور خاص طور پر بڑی عمر کا آدمی ہے تیز ہے تو وہ شلوار بیچارے کھولتے کھولتے وہ پورے کا پورا وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کینچی تیز قسم کی رکھے اور اس کو ایک طرف سے شروع کرے کاٹتا کاٹتا پورا وہ ہو جائے تو بظاہر ایسا ہے کہ یہ جو کاٹا جاتا تھا وہ کپڑے کو کاٹا جاتا تھا جسم کو کاٹا نہیں جاتا تھا اگرچہ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں لیکن یہ کہ جسم کو کاٹنا جو ہے یہ بظاہر تکلیف مالا یوتاق سمجھ گئے نا اس لیے یہ فرمایا کہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست اگر لگے کپڑے پر تو کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا بالبقفہ نہا ہوں صاحب ہوں تو ایک ساتھی نے ہمدردی اور خیر خائی کی کہا کہ ارے بھائی کپڑا کاٹ رہے ہو ایسا تم جو ہے کام کر رہے ہو جو کہ عقل میں نہیں آتا کپڑے کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے اس کو دھو ڈال لو اس کو کچھ کر لو تو فرمایا قبر ہی تو اس نصیحت کرنے والے کو قبر میں عذاب بھگتنا پڑا اس کو عذاب قبر ہوا اور یہ بات سمجھو کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ کبیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے صغیرہ کی وجہ سے تو اب یہ جو اس نے یہ اس کو نصیحت کی تھی گویا کہ شریعت کے خلاف کام پر نصیحت کی تھی اور یہاں یہ جو نا سے بیٹھا ہے اور یہ کہتا ہے یہ بھول و کما تب المر یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا وہ تھا اس نے بھی کیا کی تھی خیر خائی کی تھی خیر خائی کی تھی نا خیر خائی کی تھی حالانکہ وہ شریعت کے خلاف تھی تو شریعت کے خلاف کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنا وہ در حقیقت خیر خواہی نہیں ہے بلکہ سمجھے نا تو یہ فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب ہوا جی بھائی عن عن ابن عباس رضي الله عنه عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي من نميمة ثم دعا من ہاں. رب فشقه باثنين بأسيب بأسيب أسيب نية في النسخة بعسيب رب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجس خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا یہ فرماتے ہیں کہ ایک طریق میں تو درمیان میں تاؤس آئے ہیں مجاہد ان تاؤس ان ابن عباس اور دوسرا طریق یہ ہے کہ مجاہد ان ابن عباس تو فرماتے کہ دونوں طریق صحیح ہو سکتے ہیں اس لیے کہ مجاہد کا ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے واسطے سے سنا ہو اور پھر قرب حاصل ہو گیا ہو ابن عباس کا اور ان سے پھر براہ راست سن لیا ہو تو دونوں روایتیں جو ہیں صحیح ہیں چاہے اس میں تاؤس کا واسطہ ہو چاہے تاؤس کا واسطہ نہ ہو اب یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں پر فقال انما یو زبان وما یو زبان فی کبیر فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی اور ان میں سے ایک جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے اس کو ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر بتانا اور آدمی کو نقصان پہنچانے کی غرض مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پہنچائے نقصان نقصان پہنچانے کی غرض سے ادھر کی بات ادھر لگانا چغلی کہلاتی ہے اور اگر ایسی بات کہی جائے کہ اگر اس آدمی کو پتہ چلے جس کی بات کہہ رہے ہیں تو برا محسوس ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں ورنہ دونوں چغلی اور غیبت ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتی ہے فرمایا یہ جو ہے یہ تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور رہا دوسرا تو دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا کیسا تھا بھیا چغل خور اور فرمایا کہ ما یو الزبان فی کبیر وہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا ایسی چیز کے بدلے میں جو ظاہری طور پر بڑی چیز ہے جو کہ اس کے ہاں بڑی چیز ہے گو وہ فی نفسی بڑی مایو زبان فی کبیر ان کو ایسی چیز کے بدلے میں عذاب نہیں ہو رہا جو ان کے ہاں جو ہے بڑی چیز ہے بلکہ ان کے ہاں وہ چھوٹی چیز ہے یا اس کا معنی یہ کہیں کہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا ایسی چیز سے جس سے بچنا مشکل ہو بڑی چیز سے بچنا مشکل ہوتا ہے ایسی چیز کے بارے میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا جن سے بچنا مشکل ہو اور اس سے بچنا مشکل نہیں ہے آدمی غیبت بھی نہ کرے اور پیشاب جب کرے تو احتیاط سے کرے اور پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں اس کے جسم پر نہ پڑے تو باقی یہ ہے کہ چونکہ عذاب قبر ہو رہا تھا اور عذاب قبر بغیر کبیرہ کے نہیں ہوتے تو یہاں پر بظاہر یہ کبیرہ کا اس بات بھی ہے اور کبیرہ کی نفی بھی ہے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ کبیرے سے مراد جو ہے وہ جو اس میں مرتکب ہے ارتکاب کرنے والا ہے اس کی سمجھ کے اعتبار سے اور یا یہ کہا جائے کہ کبیرہ جو ہے وہ اس لحاظ سے وہ صغیرہ ہے کہ اس سے بچنا مشکل نہیں ہے سمجھے نا ورنہ یہ چغلی جو ہے یہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے کسی نے پوچھا کہ تورات میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو کہا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا گناہ چغل خوری کیا ہے بھائی چغل خوری تو چغل خوری جو ہے وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑا یہ چغل خوری جو ہے بسا اوقات کئی کئی قبیلوں کو جو ہے وہ کٹوا دیتی چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غلام فروخت ہو رہا تھا بازار میں تو فروخت کرنے والے نے کہا کہ بس اس میں ایک عیب ہے اگر آپ کو خریدنا ہے تو سن لو کہا کیا عیب ہے کہا کہ یہ چغل خور ہے کہا کہ ارے بڑے بڑے چغل خوروں کو ہم نے سیدھا کر دیا ہے یہ جائے گا تو اس کو ہم سیدھا کر دیں گے لے لیا خرید لیا کچھ دن تک گھر میں رہا اور وہ بیگم صاحب سے کہنے لگا یہ چغلی ہے بیگم صاحب سے کہنے لگا کہ ارے بھی تمہارے شوہر نے تو دوسری شادی کی تیاری کر لی ہے کیا کر لیا ہے دوسری شادی کی تیاری کر لی ہے اور یہ اس کو روکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے لیکن میں روک سکتا ہوں اس لیے کہ میں ایسا منتر جانتا ہوں ایسا منتر جانتا ہوں کہ منتر پڑھوں گا تو دوسری عورت جس کے پیچھے پڑا ہوا اس کے دل سے اتر جائے گی وہ اس سے پھر شادی وہ نہیں کر سکے گا تو لیکن ایک کام کرنا ہے تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ آپ اس کے سر کے بال کینچی سے کاٹ کے مجھے دیجیے میں اس میں گانٹھے ڈالوں گا اور منتر پڑوں گا اور وہ جو ہے وہ اس سے اس کا دل ہٹ جائے گا اور ادھر پھر وہ مرد کے پاس گیا کہ بھائی رات کو بیگم صاحبہ آپ پر حملہ کرنے والی ہیں اس طرح سے خبردار ہوتے رہے بات سمجھے نہیں کہہ رہے نا خبردار ہوتے رہے کیا ہوا کہ وہ رات سوئے نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ غلام جو بتا رہا ہے یہ ٹھیک بات بتا رہا ہے وہ واقع اس طرح لے کے آئی اور اس نے بال لینے تھے اس کے اس نے جو یوں اس طرح رکھا تو اس نے اس کو ہاتھ سے اور اس نے کہا کہ تمہارا منصوبہ مجھے پہلے سے پتہ چل گیا چنانچہ وہی اس طرح لے کے اس کو ذبح کر دیا کیا کر دیا ذبح کر اب جو ذبح کر دیا تو اس کے سسرال والوں کو پتہ چلا انہوں نے اس کو ذبح کر یک اور پھر باہم لڑائی ہوئی ادھر سے بھی آدمی مارے گئے ادھر سے مارے اور وہ کیا بات تھی وہ ایک چغلی تھی سب کیا بن گئی چغلی سمجھے نہیں تو اس نے جو ہے وہ غلام نے بتا دیا کہ میرے اندر عیب ہے لیکن تم میرے عیب کو درست نہیں کر سکتا اور اس نے بیگم کو بھی رخصت کر دیا پہلے بیگم کو رخصت کیا پھر بیگ صاحب کو بھی پیچھے بھیج دیا اور وہ کس وجہ سے بھائی چغلی کی وجہ سے یہ بہت بڑا عیب ہے یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے اور ان کو چین نہیں آتا جب ادھر کی بات ادھر نہ بتائے اور ادھر کی پھر ادھر نہ بتائے اور دیکھے ہم نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ نہیں ہے تو یہ ہے چوگلی چوگلی کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے تو فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چگلی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی چوگلی یہ چگلی کھاتا تھا اور دوسرا جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے جو ہے وہ حفاظت نہیں کرتا تھا چنانچہ فرمایا اللہ قبرین اب اس میں اختلاف ہے وہ قبریں مسلمانوں کی تھیں یا غیر مسلموں کی تھیں دونوں قول ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کی تھی بنی نجار کے دو آدمی تھی جو پہلے زمانے کے تھے اور بعض نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی تھی اور بعض نے تو یہاں تک بھی پیش کیا کہ تازہ بنی ہوئی تھی قبریں حضور وہاں سے گزر ہوا اور یہ بقی میں تھی اور وہ بھی بقی میں تھی تو بہرحال دونوں قسم کے قول ہیں اور یہ گناہ جو ہے یہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ کیسا گناہ ہے بھیا کبھی تو انما فقال انما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما حاضا فقان لا یستنزہ من بولی و اما حاضا فینو کان یمشی بالنبیبہ یہ چغلی کھاتا تھا سمدا بے اسی بن رد بن پھر کھجور کی ایک شاخ جو بغیر پتوں والی تھی وہ منگائی فشکہ بسنین اس کو دو حصوں میں پھاڑ پھاڑ دیا کے اس کے دو ٹکڑے بنا دیے حاضہ واحد ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا اور وا الحاظ واحد اور دوسری پر دوسری اور فرمایا اس لال لالف عنہما شاید کہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی معلوم یہ بسا جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہیں ہو شاخیں خشک نہیں ہوگی چنانچہ بعض علماء نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ اصل میں ام من شین اللہ یوسف ربی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ پتھر جب تک اپنی کان میں رہتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے جب کان سے باہر نکل آتا ہے اور دکان میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ مر جب تک اپنی کان میں رہتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور جب درخت جب تک زمین پہ گڑا رہتا ہے اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک سبز اور تر و تازہ رہتا ہے زندہ رہتا ہے اور جب وہ کٹ جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے پور اب یہ تازہ شاخیں تھی وہ دونوں لگا دی تو علماء نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شاخیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی تھی تو وہ تسبیح کا فائدہ ان کو ملے اور ان سے عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس کے ہاتھ سے تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور ظاہر ہے کہ آپ نے دعا بھی کی ہوگی تو اس کی تسبیح کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اثر اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے لوگ بعض ایسا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو اگر ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ بدت ہوگی کیا ہوگی بھیا جی بھائی حجاج قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رفيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير یہ آخر عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشاب کے لیے اس لیے کہ جب ذوف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے باہر جانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کرتی تاکہ وہ بھی ایسی بات سے کچھ آر محسوس نہ کرے ایک لکڑی کا پیالہ تھا تس تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب پیشاب کرتے تھے تو یہ فرمایا کہ بھی دیکھو بھائی اس میں حکیمہ امیمہ رقیقہ یہ سب تصویر کے سیرے ہیں یہ رقیقہ بنت خویلد ہیں جیسے خدیجہ بنت خویلد ہیں یہ حضرت خدیجہ تلقبرہ ام المومنین کی بہن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے رقیقہ تو یہ ہے حکیمہ بنت امیمہ اپنی ماں امیمہ سے جو کہ رقیقہ کی بیٹی ہیں اور رقہ آپ یہ پوری کی پورا جو ہے حکیمہ بنت امیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ یہ تمام بنات چل رہی ہیں اور سب تصویر ہیں اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطالرہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے خاندان سے ہیں تو قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدخن ایک پیالہ تھا من دانن ایدان اگر لیں گے تو یہ جمع ہوگی ایدانتن کی آپ کو معلوم ہے تمر جمع ہے تمرت ان کی تمر کس کی جمع ہے تمرت ان کی تا جو ہے وہ وحدت کے لیے ہے اس کو اڑا دو تو تمر ہو جائے گا تمر جمع ہے کس کی تمرتن کی ایسے ایدان جمع ہے کس کی بھائی ایدانہ کی اور ایدانہ جو ہے یہ کہتے ہیں کھجور کے بڑے تنے کو جو کہ اندر سے کھوکھلا کھجور کا بڑا تنا جو کہ اندر سے کیا ہو کھوکھلا اس کو ایدان کہتے ہیں اور ایدانہ جو ہے اس کی جو ہے وہ واحد ہے اور یا پھر یہ جمع ہے اود کی تو اس وقت ایدان ہوگا اود کی جمع ایدان اگر ایدان پڑھیں گے تو اود کی جمع ہوگی جس کا معنی مطلق لکڑی ہوگا اور اگر ایدان پڑھیں گے تو تن کی جمع ہوگی جس کا معنی وہی کھجور کا لمبا تنا جو کہ اندر سے کھوکھلا ہو وہ ہوگا تو فرمایا کہ یبو لفیے و وجا تحت شریر اور اس کو شریر کے نیچے رکھا ہوا تھا سمجھ گئے نا تو جی بھائی آگے شاہ کہتے ہیں بھیا یہ تانبے کے پیالے کو تانبے کا اصل میں یہ تس تھا سین مشدد دوسرے سین کو تا سے بدل دیا تو تست بن گیا کیا بن گیا تست اسی سے تشتری بھی نکلا ہے تشتری سنا نہیں تشتری بڑی پلیٹ کو کہتے ہیں اور اڑان تشتریہ بھی سنا ہوگا آپ نے جو کہ اڑی اڑا کرتی تھیں وہ ہوتی ہی ایسی پلیٹ کی طرح تھی جو اڑتی تھیں وہ اصل میں روس نے بنائی تھیں اور وہ بھی ایک قسم کا جہاز تھا جو کہ اڑتا تھا اور وہ بھی جہاز ایسا جو بغیر پائلٹ کے ہوتا تھا وہ گر کے گرتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ چاند سے آئی ہے یا یہ مریخ سے آئی ہیں فلاں سے آئی فلاں تو اس کو کہتے تشتر تو یہ تس اصل تس تھا سین مشدد دوسرے سین کو تا سے بدل دیا تو تس بن گیا اور اس کا معنی ہے تشتری تشتری کس کو کہتے ہیں پلیٹ کو اور مراد جو ہے یہ پیالہ ہے تو ایک پیالہ نما تھا دا بتست تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسا اوسٰ علی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کوئی وصیت فرمائی تھی بالکل آخری عمر میں یقولون یقول لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے وسیعت فرمائی تھی لقد دعا تستے حضور نے وہ تست منگوایا پیشاب کے لیے پیالے کو منگایا لے یبول حفیح تاکہ اس میں آپ پیشاب کریں فن خنست ہو تو نفس تو آپ کا سانس جو ہے وہ بند ہو گیا یعنی جسم جو ہے جسم شریف آپ کا ڈھیلا پڑ گیا اور اس وقت آپ وما اش ارو اور میں یہ نہیں جانتی فیلا اوسا تو کس کے لیے وصیت فرمائی حالانکہ آخری وقت آپ پیسہ تھا یہ عمل تھا وہ منگایا تست منگایا اور آپ نے پیشاب فرمایا اس وقت آپ کی نبز ڈھیلی بڑھ گئی اور بدن ڈھیلا بڑھ گیا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ یہ بتائیے کہ کیا نصیحت کی کیا وصیت کی کس کو وصیت کی اور کیسی وصیت ہوئی میں تو نہیں جانتا اس لیے کہ وصیت تو آخری وقت میں ہوتی ہے نا مرتے وقت میں اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بین سہری و نہری حضور میرے سینے اور میری گود میں تھے گود میں تھے اور آپ نے وصال فرمایا اور آپ نے یہ عمل فرمایا اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی تو ایسے موقع پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا وصیت کی تھی اور کون سی وصیت کی تھی اور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں وصیت کی تھی فرماتی ہیں کہ کوئی وصیت وصیت آپ نے نہیں کی تھی اگر وصیت کی ہوتی تو حضور کی بیماری کے دن لمبے رہے کئی دن تک آپ بیمار رہے آپ کو بخار آئے آپ گھر میں تھے اور پھر وصیت آپ نے فرمائی تو بالکل آخر عمر میں جب کہ وقت آپ کا آخری تھا اس وقت آپ نے وصیت فرمائی وصیت فرمائی ہے کس نے وصیت فرمائی کس کو وصیت فرمائی کون ہے جو کہ اس کا ثبوت دے یعنی کوئی نہیں آپ نے کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں فرمائی یہ جو احادیث ہے بعض یہ شیعہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ صحیح احادیث نہیں ہے وہ انہیں کی جو ہے وہ بنائی ہوئی حدیثیں کہ حضرت علی کے لیے وصیت فرمائی تھی اور کہتے ہیں کہ پھر علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہے کہتے ہیں نہیں وصیت فرمائی تھی صدیقہ فرماتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں فرمائی پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو تشریف لائے تو حضرت صدیق نے یہ فرمایا کہ عمر اور ابو عبیدہ میں کسی ایک کا انتخاب کر لو دونوں میرے نزدیک خلافت کے اہل ہیں اس وقت بات ہوتی رہی اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی اور پھر یہ وقت جو ہے کافی دیر تک یہ معاملہ رہا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی یہ کون سی بات ہے کب کی بات ہے کب کہی صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں کوئی وسیع البتہ ایک بات یہ ہے کہ جنگ جمل جب حضرت کو فتح ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے بارے میں میرے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی کوئی وسیع نہیں اور پھر حضرت علی مرتضیٰ جو کہ اتنے بہادر اور ان کے بارے میں ذرا ایک واقعہ آپ سن لیں کہ قصب خندق میں ابن ابی ود وہ گھوڑے کو دوڑا کے اندر آ گیا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمب تڑنگ اور اتنا بہادر تھا کہ ہزار شاہ سوار کے مقابلے میں وہ سمجھا جاتا تھا اور اس نے للکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے تو حضرت علی اٹھے فرمائی بھائی ارسلم ہے جب فرما علی یہ ابن ابھی ود ہے بیٹھ گئے اس کے بعد دوبارہ للکارا پھر حضرت علی اٹھے میں جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا علی یہ ابن ابھی ود ہے پھر بیٹھ گئے پھر تیسری دفعہ جب یہ کہا تو حضور نے بلایا اور تلوار دی اور سر پر سافت اب جب حضرت علی پہنچے ہیں حضرت علی اور یعنی یہ کہ وہ تو بہت قداور تھا وہ اوج ابن اونق تھا بہت لمبا سنا ہوا نا اوج اونق ایک اسرائیل میں بہت بڑا تھا بہت بہادر اور اس کی تلوار بھی بہت بڑی اور من کے قریب تلوار تھی تو جب حضرت علی مقابلے میں گئے ہیں تو وہ کہنے لگا علی آپ جائیے آپ سے مجھے نہیں مقابلہ کرنا اور کسی کو لائیے تو حضرت علی نے بڑی حکیمانہ بات فرمائی فرمایا ابن ابھی وقت تمہارے بارے میں سنا ہے کہ جب کوئی تین باتیں تمہیں پیش کرتا ہے تو ایک بات تم ضرور منظور کرتے ہو کہا کہ یہ بات صحیح کہی ہے ہے تو تو فرمایا پہلی بات یہ کہ اسلام لے آؤ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا دوسری بات یہ کہ واپس چلے جاؤ کہاں چلے جاؤ پیویلین میں واپس واپس چلے جاؤ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہا کہ پھر تیسری بات یہ کہ میرے مقابلے میں آ جاؤ یہ شعر تھا یہ گونجنے والا شعر تھا اب اس نے نہ او دیکھا نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار سر میں ماری اور خود پہنے ہوئی تھے اور خود کٹ گیا اور کٹ کے کچھ سر بھی ملوث ہو گیا تو حضرت علی نے جو تلوار ماری ایک تلوار ماری یہاں موڈے پر دل کو بھی کاٹتے ہوئے آرام سے گر پڑا یہ ہے علی مرتضیٰ یہ کوئی ڈرپوک تھوڑے ہیں کہ ذرا دھماکہ ہو جائے اور جو ہے وہ تین دن تک گھر میں چھپے رہیں اور باہر نہ نکلیں ایسے تھوڑی حضرت علی ہے ایسے معمولی انسان نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خفیہ وصیت کرنے کی ضرورت کیا تھی خفیہ بالکل بھائی پردے میں بتاؤں گا کسی کو نہیں بتا ایسی ضرورت کیا تھی اور پھر حضور کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی حضور اللہ اعلان فرما دیتے جبکہ حضور نے امامت صغرا کے لیے جو کہ مقدمہ امامت ہے اس کے لیے صدیق اکبر کو منتخب فرما دیا منتخب فرما دیا تھا اب جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بات کرو فرمایا کہ دو آدمی ابو عبیدہ اور عمر ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیت کر لو اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی نہیں بولے ورنہ وہ ابن ابی ود کے سامنے بولنے والے وہ کسی کے سامنے چپ رہ سکتے تھے ارے کیا کہتے ہو حضور نے تو میرے بارے میں وسیع اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہاں کوئی بات نکلتی کوئی بات نہیں ہوتی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیت کی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر پھر حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیت کی پھر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیت کی اور پھر جو ہے مسلمانوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا اب دار کتنی کا فرمانا یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت عثمان سے حضرت علی اولا تھے تو فقط ازرا المہاجرین اول انصار اس نے مہاجرین اور انصار کی توہین کی اس نے انصار اور مہاجرین کی توہین تھی اور پھر ابن فرماتے ہیں رحم اللہ علامہ کی فرماتے ہیں کہ رحم اللہ قد انہوں نے جو دار نے بات کہی بالکل سچی کہی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو چھ آدمی میں منحصر کر دیا تھا اور چھ کے چھ جو ہیں وہ عشر مبشرہ میں سے فرمایا یہ چھ آدمی جس کو خلیفہ منتخب کرے وہی خلیفہ تین دن تک اس کے اوپر غور ہوتا اور آخر میں دو آدمی باقی رہ گئے اور چار بیچ میں سے نکل گئے اور دو تھے حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمان یہ مقرر کیا چھ آدمیوں نے مقرر کیا کہ آپ غور کر کے ان دو میں سے حالات کا جائزہ لے کے آپ منتخب کیجیے چنانچہ تین دن تک انہوں نے سوچا وہ فرماتے ہیں عبد الرحمٰن ابن رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی آدمی نہیں چھوڑا جس سے میں نے مشورہ نہ لیا حتیٰ کہ بچوں سے ان کے مکتب میں جا کر پوچھا عثمان اولا ہیں یا علی خلافت کے لیے اور عورتوں سے پردے میں جا کر پوچھا تو ان میں سے کسی نے بھی حضرت عثمان پر حضرت علی کو ترجیح نہیں یہ فرماتے ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں کہ کسی نے ترجیح نہیں دی پھر یہ کہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے یہ کہنا یہ اہل سنت ول یہ مہاجرین اور انصار کی توہین کر اس لیے کہ یہ یہ جو انتخاب کیا ہے یہ کس نے کیا ہے مہاجرین اور انصار اور جہاں تک تعلق ہے حضرت علی کا یہ بات سمجھ لو کہ جتنی فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں آئے ہیں اتنے کسی صحابی کے فضائل نہیں ہیں فضائل میں حضرت علی بہت اونچے ہیں اور صحیح احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ من کن تو مولا ہو فلی مولا ہو اس قسم کے الفاظ بہت اہم الفاظ ہیں حضرت علی جو ہے وہ سید الاولیاء ہے اور خلفۂ ثلاثہ کے بعد سب سے اونچے سب سے اونچے ہیں اور صحابی ہیں حضور کے ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا اپنے ایمان کو دو پہ لگا دینا ان کی شان میں یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھے نا تو اب یہ ہے کہ میں نہیں جانتی کہ کیا وصیت فرمائی تھی حضور بین سہری و نہری آپ میرے سینے اور میرے گود کے درمیان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے لیے پیالہ مانگا اور وہ لایا گیا اور اتنے میں حضور صلیم خانسد حضور کے سانس اکھڑنے لگا اور بدن کمزور پڑ گیا اور حضور کا اس میں مثال ہو گیا کون سی وصیت کس کو وصیت کس کے لیے وصیت میں نہیں جانتی بات آئی نہیں سمجھ ارے ہاں، سمجھتے نہیں دو نمبر ہاں اب آپ کہیں جو ہے وہ یہاں تھے موجود نہیں تھے کہیں گے گئے ہوئے تھے نا کہتے نہیں چلو خیر تو یہ فرمایا کہ وما اش عرو فلا من اوسا کس کو بسیعت فرمائیے کال شیخ اظہر ہو ابن سعد السمان کال شیخ شیخ سے مراد یہ کال شیخ ہے قائل کالا جو ہے یہ قائل جو ہے وہ ابن سنی اور شیخ سے مراد جو ہے امام نسائی تو ابن سنی یہ کہتے ہیں کہ امام نسائی نے یہ فرمایا اور بعض یہ کہا نہ ہوا شیخ المصنف اے امر ابن علی شرا نے اس کی تغلید کی کہا کہ یہ جو بین سطور لکھا ہو یہ غلط ہے جب بھی آئے گا کال شیخ تو کالا کا قائل جو ہے وہ ابن سنی ہوگا اور شیخ سے مراد جو ہے وہ امام نسائی ہوگا سمجھے نہیں تو یہاں کالے شیخ نچل کا شیخ المصنف وہ مصنف کے شیخ ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ اور بھائی کاٹنا واٹنا نہیں عقل مند ہاں کاٹنا تو کالا اظہر ابن سعد یہ جو ہے اظہر ابن سعد السمان ہیں جی جو به قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن كها جاتا ہے کہ یہ سراخ جو ہے یہ جنوں کی رہنے کی جگہ ہیں جنات جو ہیں وہ اپنا بسیرا جو ہے وہ ان سوراخوں میں جا کر کرتے ہیں ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جن کہتے ہیں ہر پوشیدہ چیز کو مراد اس سے بچھو سانپ اور دوسرے زہریلے کیڑے مکوڑ کہ کہیں کوئی پیشاب کر رہا ہو اور نیچے سے سانپ کو جوش اٹھے اور پھر کیا کرے حملہ کر دے تو اس لیے سوراخ میں جو ہے وہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے یہ سوراخ سے مراد وہ ہے جو جنگل دنگل میں سوراخ ہے ورنہ جو پیشاب خانے کا سوراخ ہے اس میں تو ضرور کرنا چاہیے <laughs> آپ یہ کہیں کہ یہ سوراخ جو ہے اس میں جو ہے حدیث میں منع کیا تو ہم بالکل ہی اپنے سوراخ بند کر دیں ایسا نہیں کرنا اچھا بھائی تو یہ فرمایا کہ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جن سے مراد واقعی جن ہے کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ جو کہ خزرج قبیل خزرج کے سردار تھے اور بڑے آدمی تھے وہ وہ ایک دفعہ انہوں نے اس طریقے سے پیشاب کہیں کیا تو اندر سے جن نے ان کو شہید کر دیا اور پھر حاطف نے آواز دی قتل قتلنا سعد ابن عبادہ انا قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ رمینا ہو بسامن فلم نقط فوادہ ہم نے سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا ہے اور ایسا تیر مارا ہے جو کہ دل سے خطا اس نے نہیں کی یعنی دل کے آر پار ہو گئے تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سید الخزرج قبیل خزرج کے سردار تھے اور بہت اونچے صحابی تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت انہوں نے بہت مدد فرمائی تو وہ شہید ہو گئے تھے اور ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی کس کی وجہ سے بھیا جنات کی وجہ سے انہوں نے اور کہا کہ وہ اسی یہ ہوا کہ سراد صاحب پیشاب کیا اندر سے جن نکلا اور اس نے تیر مارا اور فلاں نخت فوادہ تو ہم نے اس کی دل سے جو ہے وہ خطا نہیں کی تو یہ ہے کہ سوراخ جو ہے جنگل بنگل میں اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے دو وجہ سے بھائی ایک وجہ تو یہ ہے ہے کہ کہ ہو سکتا موزی بیٹھا ہو جو تمہیں ایزا پہنچا دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم موزی بن جاؤ جو اندر بیٹھا ہے اس کی کوئی چھوٹا کیڑا ہے کوئی مکوڑا ہے وہ تو باہر نہیں رہتے اندر جا کر رہتے ہیں تم نے اوپر سے گرم گرم پیشاب کر دیا <laughs> وہ بےچارا وہیں جل گیا وہ جل بھون کے مر گیا تو یا تو کوئی موزی نکل آئے گا تمہیں ایزا پہنچائے گا اور یا تم موزی بن جاؤ گے اس کو ایزا پہنچاؤ گے تو سراخ میں جو ہے وہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے جی بھیا عن عن عن الزبير رسول صلى الله عليه وسلم یہ لیس جو ہے یہ بہت بڑے فقیر بھی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے تم نے بتایا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا بڑا کرم فرمایا بڑا کرم فرمایا کہا کہ امام مالک کہاں ہیں کہا کہ امام مالک اور یوں جب سر کیا تو پگڑی زمین پر گری وہ بہت اونچے ہیں بہت اونچے ہیں بہت ارے سمجھے نہیں امام جو ہیں وہ کوئی چھوٹی حیثیت کے نہیں ہوتے بلکہ تو کہا امام مالک امام مالک وہ تو بہت اونچے بہت اونچے یہ بھی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور محدث بھی تھے دونوں دونوں بیان کر رہے تھے کی ٹوپیاں سر سے نیچے پکڑیاں امام مالک اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ارے آئی نا بات سمجھ میں ارے خدا کے بندو تم بھی یہاں آئے ہو امام بننے کے لیے پتہ نہیں کس چیز کے امام لفظ کے امام تو امام مالک نے تو وہ مجاہدہ کیا ہے کوڑے مارے تھے جو خلیف وہ تھا گورنر تھا اس میں اور جب منصور آئے مدینہ طیبہ اور کہا کہ مالک میں تمہارا قصاص دلواتا ہوں تیار ہو جاؤں نے کہا وہ حضور کے خاندان کا آدمی تھا جو ہی وہ کوڑا اٹھاتا تھا تو اسی وقت ہی میں اس کو معاف کر دیتا کوڑا مارنا تو بات کی بات ہے کوڑا اٹھاتا تھا تو میں اس کو مارتا یہ کیا تھی یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات اور آپ کی عظمت امام مالک کے دل میں تھی چنانچہ جوتا نہیں پہنتے تھے مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ کو نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں یہاں سے اگر جاؤں گا تو کیا گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ یہاں سے کہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا کہیں باہر انتقال نہ ہو جائے اور انتقال کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی جہاں انتقال کرے وہ وہاں سے منتقل نہیں ہوتا وہ وہیں پہ حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب ہمارے استاد وہ مدینہ طیبہ سے کہیں نہیں جاتے تھے البتہ ایک دفعہ یہاں آ گئے تھے جب کہ یہاں جلسہ ہو رہا تھا پچاس سالہ اس میں تشریف لائے تھے اور وہ بھی اس لیے وہاں سے نہیں جاتے تھے کہ کہیں اور کسی جگہ پہ انتقال ہو جائے گا تو وہیں دفن ہوگا دفن ہوں گے تو بقی میں کہاں دفن ہوں گے بھائی جنت البقی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھائی وہیں پہ قبر دے ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ میں نے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ قبر ہے سعید الشہدا حضرت حمزہ کی اور وہ شہدا کا قبرستان کہلاتا ہے یہ عہد کے بالکل دامن میں جہاں شہید ہوئے تھے وہیں دفن کیا تو دیکھا کہ والد صاحب وہاں سے اٹھ رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ حضرت ہم نے تو آپ کو بقی میں دفن کیا تھا آپ یہاں شہدا کے قبر میں کیسے اٹھ رہے ہیں تو فرمایا میں نے فلاں کتاب لکھی تھی مجھے اس پہ یقین تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے مجھے جو ہے لیکن اللہ نے مجھے شہادت کا رتبہ تھا آئی نا بات سمجھ سوئیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا رتبہ اور بقی کی جی بھائی باب في البول المستحم وبه قال قال أخبرنا علي بن بن بن حجر أنبأنا ابن المبارك عن عن عن, عن عن معمر الأشعث عبد عبد الملك الحسن الله مغفر رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدهم في مستحمه مستحم جو ہے وہ در اصل حمام کو کہتے ہیں حمام اس کو کہتے ہیں جو غسل خانہ ہوتا ہے لیکن اس میں گرم پانی ملتا ہے اور پھر بعد میں مطلق جو ہے وہ حمام کو مستحم کہنے لگے مطلق غسل خانے کو تو یہاں پر بھی مطلق غسل خانہ مراد ہے کہ کوئی آدمی اس میں پیشاب نہ کرے پھر نہ الوسوا سمن ہو اس لیے کہ عام طور پر وسوسا آدمی کو پیشاب ہی کی وجہ سے ہو کیا مطلب ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرے گا اور پیشاب وہاں پھیل جائے گا جب پھیل جائے گا تو جب نہانے لگے گا تو اس کے اوپر چھینٹیں گرے گی اور وہ جسم پر آئیں گی اور پھر اس کو وہاں پیدا ہوگا وہ میں نے غسل کیا ہے لیکن میں پاک نہیں ہوا تو عام طور پر وسوسا جو ہے شیطان ہے جس کا نام ہی وسواس ہے من الوسواس خنا وسواس ہے جو یہی کام کرتا ہے وسو سے ڈالتا ہے تو عام طور پر وسوسے جو ہیں وہ اسی سے آتے ہیں یہ اس وقت ہے بھائی کہ جب کہ پیشاب کی جگہ ایسی نہ ہو کہ جو الگ بنی ہوئی ہے اور پیشاب جو ہے براہ راست نیچے نہ چلا جاتا چنانچہ جس کو اٹیچ باتھ روم کہتے ہیں آپ نے سنا نہیں اٹیچ باتھ روم اٹیچ میں وہ ہوتا ہے غسل خانہ جمع بیت الخلاء بیت الخلاء کے لیے الگ ہوتا ہے اور غسل خانے کے لیے الگ تو اس میں کوئی وسواس وغیرہ نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا منفذ الگ ہوتا ہے اور اس کا منفذ الگ جی بھائی السلام على من يقول وبه قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال أنبأنا سفيان عن حاكم عن ضحاك بن عثمان عن النافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام سلام کہا پیشاب کے وقت بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آدمی کو سلام نہیں کہنا چاہیے جیسے مثلاً کوئی پیشاب کر رہا ہے تغوت ہے یا یہ ہے کہ کھانا کھا رہا ہے یا یہ ہے کہ درس پڑھا رہا ہے یا یہ ہے کہ درس پڑھ رہا ہے یا کسی ایسی چیز میں مشغول ہے تو سلام نہ کہے تو مختلف جگہ ہیں ابن انہوں نے ابن عابدین نے قد اشعار میں لکھا ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ ہے کہ حضور پیشاب فرما رہے تھے اور ایک آدمی نے السلام علیکم کہہ تو حضور نے جواب نہیں دیا یہ تربیت کرنی مقصود تھی کہ ہر موقع سلام کا ورنہ ہمارے طلبہ ایسے ہیں کہ استاد پیشاب کر رہا ہے ادھر مسافر کے لیے ہاتھ کھینچ رہے <laughs> اور یہاں سلام پھیرا تو ایک یہاں بیٹھا ہے اور پکڑ کے یہاں کر دیا تو یہ آداب کے خلاف آدمی موقع کو دیکھے ابھی مسافر کا موقع ہے تو مسافر کرے نہیں ہے تو نہ کرے اور سلام کا موقع ہے تو سلام کرے اگر سلام کا موقع نہ ہو تو سلام نہ کرے اور یہاں تو آپ نے یہ کام فرمایا جی بھائی چلو فسلم علیہ فلم علیہ السلام جیسا محمد حضرت عن فضيل عن أبي, أبي ساسان عن المهاجر عن المهاجر بن قنبل رضي الله عنه وعنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول یہ دو ہیں بھائی ایک حسین ابن ابی ساسان یہ وہ شخص تھا کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جھنڈا انہی کے ہاتھ میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا اور مہاجر بن کنفس جو ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئی جی تھے I G police inspector general police یعنی یہ ہے کہ پولیس کے سربراہ تھے اور ہمارے ہاں پولیس کے سربراہ جو ہے وہ آئی جی پولیس ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس تو یہ جو ہے مہاجر کنفوز یہ جو ہے پولیس کے سربراہ تھے حضرت عثمان کے زمانے میں اور حسین ابی ساسان جو ہیں یہ علم بردار تھے حضرت علی مرتضیٰ کے جنگ جمل سفین جنگ جمل جی بھائی قال أنبهنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة المزعي عن عبد الله الله الله بن مسعود أن أن رسول صلى عليه وسلم نهى يستطيب أحدكم بعظم أو کا معنی ہے خوشبو حاصل کرنا آپ کو ملا استطابہ سین تا جو ہوتا ہے تو طلب ماخذ ہوتا ہے اور خوشبو کو طلب کرنا کیا مطلب ہے استنجا کرنا استنجا میں بدبو ہوتی ہے جب دھل جاتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے تو اس لیے استنجا کرنے کو استطابہ کہتے ہیں استنجا کرنے کو کیا کہتے ہیں بھائی استطابہ یعنی گویا کہ آدمی بدبو کو ہٹا کے خوشبو کا ماحول پیدا کرتا ہے تو نہ یہ ستی باقوں کو بے عزمت کہ وہ استجا کرے ہڈی سے ہڈی سے استجا کرنا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ ہڈی عام طور پر دھار دھار ہوتی ہے اگر وہ کرے گا تو وہ زخمی کر دے گی ایک تو نقصان اس کا یہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہڈی جو ہے چکنی ہوتی ہے وہ تو اور زیادہ لیپ کر دے گی لیپ سمجھتے ہو نہیں وہ جو چیز ہے اس کو ہٹانے کے بجائے اور پھیلا دے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیبین کے جن آئے تھے حضور کے پاس تو ان سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہ جانور جو ہے ان کی ہڈی جب انسان ان کو مسلمان کھا کے اس کو ڈالے گا تو جتنا گوشت اس کے اوپر لگا ہوا تھا اتنا ہی گوشت اس پر لگ کے جنوں کو ملے گا یہ جنوں کی خوراک ہے اور یہ روس جو ہے یہ لید وغیرہ یہ ان کے جانوروں کی خوراک تو اس لیے فرمایا کہ روز سے بھی استنجا نہ کرے اس لیے کہ ان کی جانوروں کی خوراک ہے ان کی توہین ہے خوراک کی توہین ہے اور اس سے بھی استنجا نہ کرے اس لیے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے تین وجہ بتائی ایک تو یہ کہ وہ دار دار ہوتی ہے زخمی کر دے گی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چکنی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ کچھ چیز وہاں سے اتارے اس کو اور زیادہ پھیلا دے گی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ جن ہے جنوں کی کیا ہے زیادہ اس وجہ سے حضور نے اس سے سجا کرنے سے منع کیا بعض حضرات نے یہ کہا کہ اگر ہڈی ایسی ہو جو کہ بالکل پرانی جس میں دندانے بھی پڑ گئے ہوں دندانے دار اس سے اگر آدمی استنجا کرے تو جائز ہے کیوں اس میں دندانے پڑی ہوئی ہیں وہ زائل بھی کر دے گی اور اصل میں جو خوراک ہوتی ہے یہ تازہ ہڈی پر ہوتی ہے پرانی ہڈی پر خوراک نہیں ہوتی لیکن یہ بعض حضرات کا قول ہے رو سے رما رما بوسیدہ ہڈی کو کہتے ہیں رو سے مراد لید ہے جو اس کی ہوتی ہے گدھے وغیرہ کی ہوتی ہے رما استفان بوسیدوسی ہڈی جی ارے بھائی آج استاد تشریف لائیں گے نہیں اب تو چھٹی کا پورا ہو گیا نا ان کا پورا ہو گیا نا ان شاء اللہ آئندہ ہم پورا پڑھائیں گے اس وقت میرے پیٹ میں تکلیف ہے